النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد افسا کی طرف وہ مسجد افسا کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے اور یہ سیر کا مقصد یہ تھا کہ لی نوری یا بنا یا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں ان نہ ہو سنگی البصیر بے شک وہ ذات بہت سننے والی اور بہت دیکھنے والی ذات صدق اللہ العظیم ماہ رجب کی بدعات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ رجب کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ حرمت والا مہینہ اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں لیکن اس مہینے کے اندر جو کوئی عبادات کا نیا نظام وضع کر لیا ہے اور جو ایک نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ اس مہینے کو منایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی نمازوں اور روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کے ساتھ عقیدت و احترام کا ایک لاہکہ لگا کر اس کو مزید مقدس تصور کیا جاتا ہے باوجود اس بات کے کہ رجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے لیکن اس ساری عبادات کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں واقعہ بلا شک کو شبہ کائنات کا سب سے انوکھا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقسا تک سیر کا پہلا حصہ یہ کرایا گیا اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ جس طرح سے سیر کروایا گیا اور فجر سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ محیر العقول واقعہ ہو نہیں سکتا اتنی عزت تکریم شان مہمان نوازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی وہ تاریخ میں کبھی کسی کو عطا نہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس رات کو جشن منایا جائے جشن اس وقت منایا جاتا اگر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرما دیا ہوتا یا پھر خود کر کے دکھا دیا ہوتا یا صحابہ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا ہوتا تو ہم جشن منانے والوں میں سب سے آگے ہوتے اس لیے کہ دین کسی کے گھر کا نہیں دین اللہ کا ہے پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پہنچائی اس کو کوئی شخص عقیدت کا نام دے کر احترام کا نام دے کر اجر کا نام دے کر ثواب کا نام دے کر دین کا نام دے کر شریعت کا نام دے کر جو مرضی اس کے اوپر ملما کاری کر کے اس کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ دین ہو سکتا نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا اللہ کا دین وہ تو اس وقت مکمل ہو گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی شہادت مانگی تھی صحابہ کے نام سے کہ میرے ذمے لگا تھا کہ اللہ کا دین تم تک پہنچاؤں بتاؤ تو میں نے پہنچا دیا ہے تو سب نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا بیک زبان ہو کے عرفات کا میدان گواہ ہے کہ سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس استفسار پر آپ نے گواہی مانگی تھی نا بتاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے آپ کو یقین نہیں تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے یقین بھی تھا علم بھی تھا لیکن گواہی ڈالنی تھی رہتی دنیا تک کے لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ کے نام اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے سارے کا سارا پوچھا گواہی ڈال دی گواہی صحابہ کی ہوئی سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری فرما دیا الیوم اکمل تو لکم دین اکم صحابہ کی گواہی مکمل اللہ کا سرٹیفکیٹ قیامت تک کے لیے مکمل لیکن ہم ہیں کہ ہر سال دین میں کوئی اضافہ کر لیتے ہیں بار بار میرے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے بخاری مسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اکبر یوں لوگوں کو جشن مناتے دیکھ کر عقیدتیں اور احترام نچھاور کرتے دیکھ کر بعض اوقات احساس محرومی ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم تو غلط نہیں کہیں کوئی بات ہم سے مس تو نہیں ہو گئی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو ہماری نظروں سے اوجل رہ گئی ہو کوئی جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا ہو ہمیں پتا نہ چلا ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشن مناتے رہے ہوں ہمارے علم میں نہ آیا ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی اپنی زندگی میں جشن مناتے رہے ہوں ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو یا پھر تابعین غزام وہ جشن مناتے رہے ہوں ہمارے علم نہ آیا ہو کہیں ہم سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہو گئی واللہ احساس محرومی ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہر طرف دین اسی کا نام ہے ہر طرف عقیدتیں ہیں ہر طرف احترام ہے ہر طرف روحانیتیں ہیں عبادات ہیں نوافل ہیں کثرت میں ہیں سینکڑوں میں ہیں ہزاروں میں ہیں تو جو نہیں کر رہا وہ احساس محرومی کا شکار ہی ہوگا اب اکبر پھر دیکھا پھر دیکھا بار بار دیکھا کہ کہیں کوئی شریعت میں شریعت کیا ہے اللہ کا قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں کوئی بنیاد مل جائے ہم بھی عقیدتوں احتراموں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں اس میں اللہ اکبر جب نہیں ملی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بار بار ذہن میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا نا اللہ حوض کوثر پہ میں پانی پلا رہا ہوں تم گروہ کے گروہ بن بن کے میرے پاس آ رہے ہو اور فرمایا میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا انی مخاف بفاقرم بکمل الامم میں تمہاری وجہ سے جب تم میرے پاس زیادہ زیادہ آؤ گے تو تمہاری وجہ سے میں فخر کروں گا یہ دیکھیں میری امت آ رہی لیکن ایک گروہ کو روک لیا جائے اب اندازہ فرمائیں وہاں کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نہیں ہوگی نا غور کرنے کی بات ہے سب جانتے ہیں اس حدیث کو لیکن غور فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کو اس میں وہ حدیث بھی ساتھ شامل کر لیجئے جس میں صحابی نے سوال کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ساری امتیں ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی ایک نشانی ہوگی جو کسی اور امت کی نہیں ہوگی اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے کون سی نشانی فرمایا میری امت کے آزائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ پانچ آزا جو وضو میں روزانہ پانچ دفعہ دھلتے تھے قیامت کے دن اللہ ان آزا کو روشن فرما دے گا تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے یعنی جس جس کا چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں روشن ہوں گے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میری امت ہے سبحان اللہ کیسی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت کے حوالے سے بیان فرمائی گئی مقرر فرمائی گئی اللہ اکبر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غور کی بات ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میری امت ہے فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے فرمایا میں جھگڑا کروں گا میری امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر جھگڑا کریں گے اس نشانی کی بنیاد پر کریں گے نا نشانی کون سی آزائے بدو روشن ہوں گے اس کا مطلب ہے اس کے دو بڑے واضح مطالب ہیں ذہن میں رکھیے ایک تو مطلب یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے ہی خارج ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان نہیں کیا مطلب نہ اس کے آزائے وزو روشن ہوں نہ اس کے اندر وہ نشانی پیدا ہو اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانے رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے تھے آزائے وضو روشن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استدلال آپ کا یہ اصرار فرشتوں کے ساتھ کہ میری امت ہے یہ اسرار بتاتا ہے کہ نشانی تو ان میں موجود ہوگی نمازی ہوں گے اللہ اکبر پیشانیوں پہ نمازوں کے نشان بھی ہوں گے پڑھ پڑھ کے نمازیں زندگی گزاری ہوگی کتنی خطرناک بات ہے اس کے باوجود فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ہی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کون اس میں ہے اور کون نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمبی ہر وقت ذہن میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہوں گا مسئلہ کیا ہے امت میری ہے نشانی موجود ہے تو روکا کیوں ہے حوض کوسر سے پانی کیوں نہیں پینے دیتے آنے کیوں نہیں دیتے اللہ اکبر تو فرمایا مجھے کہا جائے گا کہ لا تدری اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ما بعدک آپ کے بعد انہوں نے دین کی شکل کیا بنا لی تھی آپ کو معلوم ہی نہیں آپ نہیں جانتے کس کس چیز کو انہوں نے دین قرار دے لیا تھا اللہ اکبر ایسا دین ایسا ایسی عقیدت ایسا احترام اللہ دیکھ کے احساس محرومی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہیں ہم محروم تو نہیں کسی بات سارا سسٹم ہی بدل گیا سارا نظام بدل گیا دین کا تصور بدل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا جائے گا فرشتے کہہ دیں گے یہ نشانی ہونے کے باوجود آزائے بزو روشن ہونے کے باوجود اور پیشانیاں سجدوں میں گس جانے کے باوجود یہ آپ کی امت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کیوں تو مجھے ایک ہی بات بتائی جائے گی دلیل دے دی جائے گی کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل بدل دی تھی نئی نئی باتیں دین میں شامل کر لی احدسو بادک بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی ایک صحابی نے بھی اس رات کو نوافل کا اہتمام کیا ہوتا اور اگلے دن کے روزے کا اہتمام کیا ہوتا تو واقعہ روایت کرنے والوں کو یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا دس قسم کے اقوال علامہ ابن حجر اسکلانی نے فت الباری کے اندر لکھے ہیں اس کی تاریخ وقوع کے بارے میں کہ یہ واقعہ کس رات پیش آیا صحابہ کرام تو اس قدر اس کے بارے میں واقعہ محیر العقول ہے لیکن چونکہ اس رات کی عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی الگ سے کوئی بات نہیں ہے کوئی خصوصیت نہیں ہے اس لیے اس واقعے کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو عقیدت و احترام سے بنائے بغیر گزر جائیں ہمارا دین مکمل نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احدثو بعدک میں کہتا ہوں اگر ستائیس رجب ہی اس کی تاریخ ہو کوئی اختلاف نہیں ستائیس رجب تاریخ ہو بڑا شاندار واقعہ محیر العقول واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے انوکھا واقعہ ہوا ہو لیکن اس رات کرنا کیا ہے وہ مدینے والا بتائے گا نا کیا کرنا ہے میں آپ بتائیں ہاں کوئی معاشرتی رسم ہوتی کوئی خاندان کا معاملہ ہوتا کوئی ملکی رسم و رواج کی بات ہوتی تو ہم کسی کو کچھ نہ کہیں چونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے چونکہ معاملہ تقدس تکریم کا ہے معاملہ عقیدت اور احترام کا ہے معاملہ اجر و ثواب کا ہے تو اللہ کے دین کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا مدینے والے کی مہر ملے گی تو معاملہ کلیئر ہوگا بغیر نہ کلیئر نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب کہہ دیں گے نا احدث بعد دلیل فرشتوں کی بس ایک ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلے یہ نمازیں پڑھتے تھے بھلے یہ وضو کرتے تھے لیکن انہوں نے دین کی شکل اپنی بنا دی اپنے معاملات اپنے ایام اپنی عقیدت اپنا احترام اپنے اپنے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا نا کہ اچھا انہوں نے دین بدل دیا تھا یاد رکھیے نمازیں جہنم سے نہیں بچا سکتی اللہ اکبر فویل المسلی اللہ ددین حمان سلادین جس کو کبھی یہ نہ پتا چلا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں وہ پڑھتا بھی رہا تو جہنم میں جائے گا فویل المسلی هم عن صلاتهم سا جس کو ساری زندگی یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں کس لیے پڑھتا ہوں بعض کہتے ہیں میں چار پڑھ لیتا ہوں وہ کہتا ہے کبھی ایک آدھ رہ جاتی ہے کوشش تو کرتا ہوں پانچ کی کبھی تین ہو جاتی کبھی چار بھائی ٹھیک ہے بڑی اچھی بات تین پڑھ لیتے ہو چار کچھ نہ کچھ تو ہے نا تو بھائی پانچ کیوں نہیں ہوتی بس وہ کبھی کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں کبھی کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں تین یا چار پڑھ ہی لیتا ہوں اس پہ مطمئن ہو اللہ کا شکر ہے پڑھ لیتا ہوں تین یا چار بھائی اللہ نے جو نافذ کی اللہ نے جو فرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ تو پانچ ہیں یہ تین اور چار کس وجہ سے پڑھتے ہیں یہ نماز چار بھی پڑھی ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول والی نماز نہیں ہے یہ اپنے دل کی نماز ہے اپنے دل نے تین کہا تین پڑھ لی اپنے دل نے چار کہا چار پڑھ لی یہ تو اپنے دل کی نماز ہے اللہ ایسی نماز کیوں قبول کرے گا جب وہ اللہ کی ہے ہی نہیں اللہ تو وہ نماز قبول فرمائے گا جو اللہ کے لیے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو اللہ کے لیے ہوگی وہ قبول ہوگی جو اپنی مرضی سے پڑھی اللہ اکبر وہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا فبیل المسلین نمازی بھی جہنم میں رہ گئے یہ محنتیں کرنے والے دن رات اللہ فرمایا حل ادا کا حدیف الغاشیہ بجو ہوئی یوم دن خاشیہ اللہ اکبر پر الناصبہ قیامت کی خبر نہیں ملی جس دن ڈرے ہوئے چہرے خوف زدہ لیکن ہوں گے کون کام نہ کرنے والے نہیں ہیں یہ یہ عمل نہ کرنے والے نہیں ہیں میرا تن کر کر کے عمل کر کر کے محنت تھکے ہوئے ہوں گے اب ساری زندگی محنت کی ہوگی لیکن فرمایا تسلا نارن حامیہ جہنم میں جائیں گے محنت کرنے کے باوجود اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اللہ ہمیں اپنے خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کما حق کو ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے ایسا جرم سرزد نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکاری ہو جائے اندازہ فرمائیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امتیں اکٹھی ہیں بھاگ بھاگ کے میری امت آ رہی ہوگی میں پانی پلا رہا ہوں گا حوض کوسر پہ جب زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا جتنے زیادہ آؤ گے اتنی مجھے خوشی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تمہارے آنے سے اور درمیان میں روک لیے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی کہ آزائے بدو روشن ہے میری امت ہے فرشتے کہتے ہیں آپ کی امت نہیں ہے آئینوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا ماںدہ احدث بادت انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی آپ کے تو علم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فوراً کہہ دوں گا سو کن لے جاؤ ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے سوہکن سوہکن تو خوشی سے فرمائیں گے وہ جو اس دنیا میں تشریف لائے ساری زندگی محنت کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری امت بخشی جائے اللہ اکبر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رب نفسی رب نفسی پکار رہے ہوں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی ہر ایک کے ہوگی کہ اللہ میری جان بچ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دعا ہوگی اللہ میری امت بچ جائے کتنا درد ہوگا کتنی تکلیف ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کے سامنے ان کی امت نمازی امت آزائے بزور روشن امت اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سو پن سو بن لے جاؤ ان کو فرمایا ان کو کسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھ بیان فرمایا یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہے میں پھر عرض کر دی کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا اللہ خبردار ہو کے سنو انی فارت حکم عالل میں حوض کوسر پہ جا رہا ہوں تمہارا فرت بن کر اور فرق عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ کہیں کسی قافلے نے جانا ہو تو قافلے کے جانے سے پہلے ایک آدمی روانہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے وہاں انتظامات کا جائزہ لے کہ کہاں کافلا پڑاؤ کرے گا کہاں سے پانی لے گا اس کی سہولت کا بندوبست کیسے ہوگا جو آدمی یہ انتظامات کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو عربی میں فرق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے امتیوں الا خبردار ہو کے سنو انی کمال الحوض میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تم سے پہلے تمہارا فرت بن کے میں جا کے وہاں پہ تمہارے پانی پینے کے انتظامات کروں گا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پیالے چیدے کر کے پیالے رکھوا کے پورے انتظامات کروا کے فرمایا پھر میں کیا کروں گا فرمایا ان میں تمہارا انتظار کروں گا اللہ اللہ کے بعد کائنات کی بزرگ ترین ہستی مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں ان کو میں تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہمارا انتظار تھا پھر ساتھ فرمایا جب تم پہنچ جاؤ گے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی انی مقاصر امبے کو گے جب تم زیادہ زیادہ آؤ گے نا میرے پاس پہنچو گے کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں گا جب پہنچو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں امتوں پہ فخر کروں گا انی مقاصر کو بولوں امم لیکن ساتھ پھر ہمیں تمبی فرمائی کہ دیکھنا انتظامات مکمل ہے وہاں پیالے سیدھے ہیں حوض کوثر کا پانی تیار ہے میں پلانے کے لیے تیار ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو اگر کسی نے راستے میں روک لیا تو پھر کیا ہوگا اللہ اکبر فرمایا فلا تو سب میں دو بے دیکھنا قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کروا دینا فلا تو سب میں دو بے بدھی مجھے شرمندہ نہ کرانا قیامت کے دن کہ کہیں میں انتظار کرتا بیٹھا رہوں اور تم وہاں پہنچ ہی نہ پاؤ پہنچو گے تو مجھے خوشی ہوگی آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی حوضے کوسر کا پانی پیو گے تو مجھے خوشی ہوگی اگر پہنچو گے نہیں تو میرے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی اور بات کیا ہے انی مکافر بکم الامم میں امتوں پہ فخر کروں گا فلا تسودو بوجہی دیکھنا کہیں عقیدتوں کے چکر میں احتراموں کے چکر میں اپنے اپنے طریقے کے چکر میں اپنے اپنے گروہ کے چکر میں اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے رسم و رواج کے چکر میں کہیں اللہ کے دین کے بارے میں ایسا رویہ نہ اختیار کر بیٹھنا کہ تم حوض کوثر پہ پہنچ ہی نہ سکو فلا تو سب دو بے وجہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرا اللہ اکبر اس نبی کی امت ہے اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت نصیب ہو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ اور بل اتفاق ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا تاریخ کا فرق ہے دس سن نبوی نبوت کا دسواں سال یا نبوت کا گیارہواں سال یعنی ہجرت ہے یا تین سال پہلے یا دو سال پہلے یا بعض روایات کے مطابق ایک سال پہلے پیش آیا تو چلے مکہ میں نہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن منانے کا موقع نہ ملا ہو تو مدینہ کے دس سال تو جشن منایا ہونا نبی پاک آخر اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا جب یہ رات دس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئی آپ نے کسی ایک صحابی سے بھی کہا ہو کہ نماز یہ پڑھ لو اس رات میں یہ مل جائے گا میں نے عرض کیا جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ساری کی ساری علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر لکھی اور موضوع کیا ہوتی ہے من گھڑت اور بناوٹی جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی من گھڑت اور بناوٹی ہوتی اور اگر کسی نے بناوٹی بنا لی وہ چھٹی صدی ہجری میں بنائی ہو یا ساتویں میں بنائی ہو یا تیرہویں میں بنا لی ہو یا چودہویں بنا لی ہو ایک ہی بات جس نے جب بنا لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے تم ملدین یلو نہ تم ملدین یلونا یلو نہ بس دو دفعہ فرمایا میرے بعد یعنی خیر القرون میرا زمانہ ہے یعنی نبی پاک علیہ وسلم کا دور تو میں سم ملدین یلو نہ ہوں پھر اس کے بعد صحابہ کا دور وہ بھی خیر القرون ہے تم ملدین یلونا نہ ہوں پھر جو اس کے بعد لوگ ہیں یعنی تابعین کا دور تین ادوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ خیر القرون فرمایا ان خیر القرون میں تو عقیدت و احترام سے شب معراج منائی نہیں گئی تو بعد میں آئی تو پھر ما احدثو بعد کا اور کیا مانا ہے ما احدثو بعد کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خیر القرون قرار دیا اس میں یہ نہیں ہے بعد میں پیدا ہوئی ثواب بن گیا اجر بن گیا عقیدت بن گئی احترام بن گیا اس کا شریعت کے ساتھ کیا تھا اللہ اکبر لیکن اس سے جو ہم نے اسباق لینے تھے کہانی رہ گئی بس کہانی سناتے ہیں سارے اور لہرا لہرا کے واقعات سنتے سناتے ہیں کہ واقعہ میں ہوا سیر ہوا مہمانی اور میزبانی ہوئی پہلے آسمان کا ماحول کیا تھا دوسرے آسمان پہ کیا ہوا پھر ساتویں آسمان تک اور پھر یہ بھی آپس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا سے آگے گئے یا نہیں گئے آپ آگے تشریف لے گئے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی سے مستفید ہوئے کہ نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا کہ نہیں ہوا یہ ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں اور پھر لذت لینے کے لیے شوق سے ان سارے واقعات کو لہرا لہرا کے بیان بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کرانے کی ضرورت کیوں پڑی کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب و غریب واقعہ یہ کہہ دینا کہ موجزہ ہے میراج نبی پاک علیہ وسلم اسرا و میراج ہے نا دونوں ملا کے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک کا سفر اسرا کہلاتا اور میراج مسجد اقسا سے پھر ساتھ میں آسمان تک اور پھر کروایا میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو اللہ کا قرآن بس یہ بتا دیتا ہے لے نوری یہو بنا نا کہ اس لیے کروایا تاکہ دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروایا جا سکے نبی ہوتا ہے نا نبی تو ہر نبی کو اللہ کریم دلائل حقیقت کا مشاہدہ کراتے آئے کسی نہ کسی طور کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت کبھی کسی نے اللہ سے کلام کر لیا کبھی کسی کو درخت میں آگ نظر آ گئی کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ رازداری میں باتیں کرنے کا موقع میسر آ گیا وہ خلیل اللہ بن گیا کسی کو اللہ نے چن لیا وہ صفی اللہ بن گیا کسی نے کلام کر لیا وہ کلیم اللہ بن گیا کسی کو کوئی زبی اللہ بن گیا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت نصیب ہوئی اور موجزانہ طور پر دلائل حقیقت کا مشاہدہ بھی اللہ کریم کراتے آئے کیوں اس کی وجہ کہ ایک ہوتا ہے فلسفی ایک ہوتا ہے نبی فلسفی اپنے تخیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے نبی اپنے علم یقینی کی بنیاد پر کوئی فلسفی بھی بڑھ مار سکتا اگر کسی نے فلسفہ پڑھا ہو کوئی فلسفے کا طالب علم ہو تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ فلاسفہ یہاں تک گئے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ فلسفی اپنی قوت متحلہ سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں نبی ہوتا نعوذ باللہ باللہ نہیں حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا تو میراج یا موجزہ یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی جو بات کرتے ہیں ان کی بنیاد ان کی قوت متحلہ نہیں ہوتی یقینی علم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ان کو اللہ نے دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروایا ہوتا تو کبھی کسی کو کیسے مشاہدہ ہو گیا کسی کو کیسے مشاہدہ کبھی کس کا خصوصی اہتمام نہیں کیا گیا دیکھے نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اوکلدی مرہ اعلی فریتن وہی یحویت اعلی عروشی کہ ایک نبی گزرے جا رہے ہیں بس ایک بستی کو دیکھا الٹی پڑی ہے تباہ و برباد ہوئی پڑی کھنڈر بنی ہوئی تو ایسے دیکھ کے خیال آ گیا زبان سے بات نکل گئی انا یو جی ہاض اللہ کا کہ یہ جو بستی بالکل کھنڈر ہو گئی ہے ویران اجاڑ ہو گئی ہے بالکل ختم ہوئی پڑی ہے اس کو بھی اللہ زندہ کرے انا یو علی اللہ عدم ہوگی خیال آ گیا سوال پیدا ہو گیا اللہ اکبر پر یہ ایک الگ بحث ہے کہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو مارفت بھی حاصل ہوئی ہوتی یہ معرفت کا بھی عجیب چکر ہے معرفت کا مطلب ہوتا ہے ساری باتیں معلوم ہونا اگر ایمان آنے کے بعد ساری باتیں معلوم ہوتی تو نبی یہ سوال نہ کرتے انا یو حاد ہاد اللہ حد نبی اس کے جیسا ایمان کسی کا ہوگا وہ بھی جب سوال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب یاری نہیں کئی فتح کھیل لوگ تھا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے اللہ نے یہی سوال پوچھا تھا اولم تو من ابراہیم ایمان نہیں رکھتا اس بات پر ایمان نہیں ہے اور ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان سبحان اللہ جن کے ایمان کی وجہ سے وہ رحمت ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر اکیلے آدمی اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے خلیل کون ہوتا ہے جو خلوت کا ساتھی ہوتا ہے رازدار وہ ابراہیم اس سے اللہ پوچھتے ہیں اولم تو ایمان نہیں ہے اللہ کیوں نہیں ایمان تو ہے یہ بعض بیوقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایمان اور معرفت دو مختلف چیزیں ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مطلب ایمان ہے ولا کل نقل قلبی اللہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان ہے اس لیے کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے معلوم ہو یا نہ ہو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایسے ہی اس نبی نے جس کا ذکر اللہ نے نام نہیں لیا وہ فسرین نے لکھا ہے عزیر علیہ السلام انہوں نے بھی کہہ دیا نہ یو ہاد اللہ کا آدم ہوتی ہے اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اتنی کھنڈر بن گئی تباہ و برباد ہو گئی صدیاں بیت گئی اس کے اوپر کیسے زندہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دکھا دیا کیسے ہوگی فامہ اللہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وقت میتم سو سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے تم تھا پھر اٹھا دیا سو سال آدمی ایک جگہ پہ فوت ہو جائے یا سو جائے سو سال بعد اٹھے تو کیا کچھ باقی بچے گا وہاں پہ گدا تھا ساتھ کھانا تھا دو ہی چیزیں تھیں اٹھا کے پوچھا بتاؤ تو کتنا سوئے ہو اب سو کے اٹھنے والے کو تو نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹائم نہ دیکھے کہ کتنا ٹائم سویا ہوں اس کو تو نہیں پتا چلتا کب سویا تھا کب اٹھا ہوں وقت دیکھے گا تو پتا چلے گا نا تو کہا کہ یہو میں نو باد اللہ یا تو ایک دن سویا ہوں یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نا ایمان کیا ہے نبی ہے ایمان کی حالت اور سطح کیا ہے کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے لیکن علم کی سطح کیا ہے یو نو باد سو سال سونے کے بعد کہتے اللہ یہ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں علم یہ ہے ایمان یہ ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا سوال تو کرتا ہے بستی کو کیسے زندہ کرے گا پتا اتنی بات کا نہیں کہ سویا کتنا سبحان اللہ بل لبست میت عام اللہ نے پھر بتایا اللہ نے علم دیا کہ تو سو سال سویا ہے ایک دن نہیں سو سال سویا اب پھر ایک اور بات دیکھ کھانا بھی تھا گدے پہ رکھا ہوا اور پینے کا سامان بھی تھا لیکن یہ دیکھ کہ گدا نیس تو نابود ہو چکا ہے کھانا باسی نہیں ہوا الا تعامی کا و شرابی کا لب یا کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہے چاہے سو سال گزر گئے اور گدا اس اس کی کا گوشت ختم ہو گیا ہڈیاں جو ہیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں اور بس کچھ بھی نہیں ہے گدا ہے ہی نہیں نام و نشان مٹ گیا کھانا ویسے کا ویسے پڑا عجیب و غریب نہیں سمجھ آئی پھر بھی پھر فرمایا فنزر فنزر عیلا ہمارک اب دیکھ لیں اپنے گدے کو والی نج للناس اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو بتا دینا جا کے والی نج للناس ساری دنیا کو بتانا ونظر الى کئی فن ننشزها ثم نقصوہ لحما پھر دیکھو یہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں کیسے بنتی ہیں بن کے پھر آپس میں آ کے جڑتی ہیں پھر وہ ایک ڈھانچہ بنے گا اور ڈھانچہ بننے کے بعد ہم حکم دیں گے گوشت چڑھے گا زندہ گدا تمہارے سامنے آ جائے سارا کچھ دیکھا ساری بات باتیں وہ بکری دلائل حقیقت کا آئینی مشاہدہ لینوری اہو منا یا وہ کروا دیا اب ذرا آیت کا آخری حصہ سنیے وقت ہو گیا میں بات مکمل کرتا ہوں فلما تبین لہو اللہ اکبر اس سے پہلے ایمان تھا علم نہیں تھا فلم بات نہ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو پتا چل گیا نا ساری باتوں کا آنکھوں سے دیکھ لیا تو بول اٹھے اعلم ان اللہ على کل الشعین خدیر ایمان پہلے بھی تھا اب بھی ہے پہلے علم نہیں تھا اب آ گیا ہے اعلم ان اللہ على کل الشعین قدیر اب کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے دلائل حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان اللہ علی کل الشین قدیر میں اب جانتا بھی ہوں میرے پاس علم بھی آ گیا ہے میری مجھے معرفت بھی حاصل ہو گئی ہے ان اللہ علی کل الشین قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھے گا خدا